ابو مسلم کہتے ہیں میں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جبکہ وہ مسجد میں بیٹھے جوئیں تلاش کر رہے تھے اور ان کو کنکریوں میں دبا رہے تھے میں نے کہا اے ابو امامہ بے شک ایک آدمی نے تمہارے حوالے سے یہ حدیث بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا پس ہاتھ دھوئے چہرہ دھویا سر اور کانوں کا مسح کیا اور پھر فرضی نماز کے لیے کھڑا ہوا تو اس کے اس دن کے وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے کہ جن کی طرف اس کا پاؤں چل کر گیا جن کے بارے میں ہاتھوں نے فیصلہ کیا جن کو کانوں نے سنا آنکھوں نے دیکھا اور ان کے بارے میں نفس نے بری گفتگو کی انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے یہ حدیث بے شمار دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے حدیث نمبر چھ سو چار مصند احمد